اجر اور سلا تا فرمائیں گے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ملنے والے سلے اور اجر کو ذکر فرمایا فرمایا ایمان والو گویا اللہ تعالی نے اس حکم کو عطا فرمانے سے پہلے اس نسبت کو یاد دلایا جو بندوں کو اللہ کے ساتھ حاصل لوگ کئی قسم کے ہیں بعض تو وہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ناؤز باللہ منزا جو سرے سے اللہ کے وجود ہی کے منکر وہ لوگ ملحد بے دین وہ تو گمراہیوں کی انتہائی آخری وادیوں میں جا کر گرے دوسرے وہ لوگ جو دوسرا گرو انسانیت کا اللہ کو ماننے والے اللہ پر ایمان رکھنے والے ایمان والوں کو خطاب اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مومنین کو خطاب ہم چونکہ ایمان لا چکے ہیں یہ ذہن میں رہے یہ نسبت قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر یاد دلائے گی ایک موقع پہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں ایسی نصیحت فرمائی جس نصیحت کا دائرہ عمل پوری دنیا زندگی پر محیط فرمایا کل آمن تو مستقم بس یہ دو لفظ ارشاد فرما کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر فرما تم مستقم پھر باقی ساری زندگی اس عہد پر گزار دو یعنی اسی ایمان پر استقامت اختیار کرو ہم اگر سرسری نظر سے اس کا ترجمہ پڑھیں سرسری نظر سے سوچیں تو بڑی ہلکی اور چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے اور ہمارے دلوں میں یہ خیال آتا ہے ہم تو اس پر عمل پیرا ہے لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں اتریں تو اس لفظ نے ایک بہت بڑی نصیحت اور ایک بڑا سپاہی ہمارے دلوں پر بٹھا دیا ایک یاد دہانی کرانے کل آمن تو بلّہ اللہ پر ایمان لاؤ پھر ساری زندگی اس پر گزار دو اب آپ دیکھیے جی یہ ایک ایسی نصیحت فرما دی جب اذان کی آواز آئے گی تو یہ آمن تو بلّہ یاد دلائے گا کیونکہ یہ حکم فرمایا گیا ایمان اس عہد و پیمان کے بعد پوری زندگی استقامت کے ساتھ اس عہد پر گزارو اب اذان یاد دلائے گی کہ میں تو اللہ پر ایمان لا چکا ہوں وہ اللہ مجھے اپنے گھر کی طرف بلا رہے ہیں دیکھو جی یہی آمن تو بلّہ اس کو مسجد کی طرف کھینچ کر لائے گا جب سال پورا ہوگا اللہ نے مالدار بنایا اللہ تعالیٰ نے غنی بنایا اس نے اس مال میں سے صرف ڈھائی فیصد کا حکم فرما دیا تم میری میری راہ میں خرچ کر دو اس کے فوائد بھی دنیا آخرت پر اس کو حاصل ہوں گے اب جب سال کا پورا ہوگا تو یہ آمن تو بلّہ اس کو یاد دلائے گا یہ تو ہے مثبت انداز منفی انداز یعنی اس کا دوسرا پہلو بندہ تنہائی میں ہے خلوت میں گناہوں کے پورے موقع اس کو حاصل ہے یہ چاہے تو اپنے نفس پروری میں شیطان کی اتباع میں یہ گنا کر بیٹھے لیکن اندر اس کے ایک سپاہی ہے اس کو یاد دلانے والا موجود ہے ایک بیٹھا ہوا ہے گاڈ وہ اس کو متوجہ کر رہا ہے تو بندہ مومن ہے خیال کر ایمان لا چکا ہے جس پر ایمان لایا ہے اس کا حکم اس وقت تجھے باز رہنے کا ہے اب یہ اگر بندہ اس سے گنا سے باز آ گیا تو گویا اس نے آمن تو بلّہ کہنے پر جو اللہ نے حکم استقامت کا حکم فرمایا تھا اس نے پورا کر دیا اور اگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی گناہ میں مبتلا رہا اس نے گویا آمن تو بلّہ کے عہد کو تار تار کر دیا اسی طرح اور مواقع رشوت کی پیشکش کرپشن کر سکتا ہے کوئی پکڑنے والا نہیں لیکن یہ رشوت کو اس نے بڑی خوش دلی سے قبول کر لیا تو اس نے آمن تو بلّہ کے عہد کو توڑا اور اگر اس نے اس کو ٹھکرا دیا نہیں میں مال حرام نہ اپنے پیٹ میں ڈالوں گا نہ اپنی معصوم اولاد کے پیٹ میں ڈالوں گا میں لقمہ حلال پہ گزارا کروں گا روکھی سوکھی پہ گزارا کر لوں گا میں کناط اختیار کر لوں گا تعیش کی زندگی بسر لیکن میں آمن بلّہ کہہ چکا ہوں اب وہ آمن بلّہ اس کو حرام سے جو باز رکھتا ہے یہ ہے استقامت کی زندگی میں اس آیت کو سمجھانے کے لیے پہلے تمہیری طور پر ایک بات ارض کروں یہ ایمان کی نسبت ایک بڑی نسبت ہے کہ ہم خالی یہ سمجھ لیں کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اور مسلمانوں میں نام ہمارا داخل ہے یہ لفظی اسلام کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی فرمایا الناس زمان لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے لا يبقى من الاسلام الا اسم اسمو اسلام کا صرف نام باقی رہ جاؤ نام کا مسلمان کام مسلمانوں والے اسلام تو جامع تعلیمات اس کی اس کی گھریلو اس کی باہر کی زندگی گھر کی زندگی اجتماعی زندگی اس کا سرتا پا کو اسلام کی کوئی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی جھلک نظر آتی ہے اکثریت ایسے ہو جائے اسلام کا صرف نام باقی نام مسلمانوں والا اور پوچھا جائے مذہب کون سا ہے تجھے اسلام ہے بس اس کے علاوہ اسلام سے کوئی اسلام تو پانچ مرتبہ روزانہ اللہ کے گھر میں بلاتا ہے کتنے ہمارے بھائی ہیں جو پانچ مرتبہ نہیں جمعے کے جمعے آتے ہیں کتنے ہمارے بھائی ہیں جو صرف عیدین کے موقع پہ آتے ہیں کتنی بڑی تعداد ہے جو صرف والدین یا بہت قریبی رشتہ دار اس کے جنازے پڑھنے کے لیے آتے ہیں بس اس کے علاوہ اسلام کی جو باقی تعلیمات ہیں وہ اسلام کی تعلیمات میں تو فرمایا کہ یا الذین آمنو اے ایمان والو ازکر اللہ جب ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے یا الذین آمنو اذکر اللہ اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو ذکر کثیرہ پڑی کثرت سے یاد کر یہاں میں ایک نقطے کی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے احکام فرمائے نماز کا حکم دیا روزے کا حکم دیا زکوٰۃ کا حکم دیا بہت سارے احکامات لیکن کسی حکم کے ساتھ اللہ نے کثرت کا لفظ نہیں بولا کہیں قرآن پاک میں یہ نہیں کہ تم کثرت سے نمازیں پڑھو کثرت سے روزے رکھو کثرت سے زکوٰۃ ادا کرو لیکن اللہ کی یاد کے لیے جو لفظ فرمایا وہ قرآن پاک میں احادیث میں جہاں جہاں استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک صفت آتی تم یاد کرو ایسی معمولی یاد نہیں دن بھر میں کوئی ایک آدھ مرتبہ یاد کر لیا یا کبھی کوئی پریشانی بیماری آ گئی اس وقت یاد کر لیا کوئی گھر میں مصیبت کوئی بلا کوئی اس قسم کا موقع آیا اس نہیں ہر وقت کثرت سے اللہ کو یاد کرو یہ یہاں صفت ذکر فرمائی آپ نے سورہ احزاب کے بائیسویں پارے کے آغاز میں آپ کے ذہن میں ہوگا جی میں صرف اس طرف جا رہا ہوں اس لفظ کی تشریح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بہت ساری صفات ذکر فرمائی اور اس میں مردوں اور خواتین دونوں کا الگ الگ ذکر فرمایا وہ مرد جو اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں وہ عورتیں جو اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے والی ہیں اور وہ مرد جو ایمان لانے والے اور وہ عورتیں جو ایمان لانے والی والقانتین والقانتات وہ مرد جو عبادت گزار ہیں وہ عورتیں جو عبادت گزار ہیں وہ صادقین صادقات وہ مرد جو راست باز اور سچے ہیں وہ عورتیں جو سچی ہیں وہ والصابرات صابرات وہ مرد جو صبر کے دامن کو تھامے ہوئے اور وہ عورتیں جو صبر والی ہیں والخاشعین والخاشعات وہ مرد جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ عورتیں جو اللہ سے ڈرنے والی ہیں والمتصدقین والمتصدقات وہ مرد جو راہ خدا میں صدقہ کرنے والے اور وہ عورتیں جو صدقہ کرنے والی ہیں والصائمین والصائمات وہ مرد جو روزے رکھنے والے وہ عورتیں جو روزے رکھنے والی ہیں والحافظین فروجہم والحافظات وہ مرد جو اپنی فتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور وہ عورتیں جو اپنے دامن کی حفاظت کرنے والی ہیں اگلا لفظ ہے جی اللہ کثیرم وزاکرا وہ مرد جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور وہ عورتیں جو کثرت سے اللہ کو یاد کر آپ نے اور بھی بہت ساری صفات ملاحظہ کی لیکن کثیرن کا لفظ ذکر کے ساتھ استعمال کروں میرے بھائیو اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ کو یاد کرنا یہ دین اسلام کی تعلیمات کی روح اور خلاصہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے سمجھا مسل الزی یسکر رب وزی لا یزکر مسل الحی و فرمایا ایک وہ بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور ایک وہ بندہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کسی ہے یاد کرنے والا زندہ اور یاد نہ کرنے والا مردہ ہے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے لیے تو وہ زندہ ہے بلکہ اور زندوں سے ہو سکتا ہے زیادہ اس کی خوراک اس کا لباس پوشاک اور زیادہ اچھا لیکن وہ اس زندہ میں اور پھر جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا قرآن پاک نے اس کی بھی مثال ذکر فرق قرآن نے ایک جگہ کفار کے بارے میں جو کہا سم بکمن بک من اندھے ہیں گونگے ہیں بہرے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے تھے ان کے کان بہت سنتے تھے اور زبان ایسی فساد ایسے شاعر ایسے شعر و شاعری اور قصیدے کہنے والے قرآن کی نظر میں اللہ کی نظر میں گونگے غور فرمائیے اللہ کو زبان کی ضرورت نہیں جو ظاہری فساد اور بلاغت والی تو ہو لیکن اللہ کی یاد میں کبھی نہ حق بولنے والی ہو نہ کلمہ پڑھنے والی اللہ کو ایسے کانوں کی کیا ضرورت جو سب کچھ سنتے ہو لیکن یاد الہی نہ سنتے اللہ کے احکامات نہ سنتے ایک سننا وہ ہوتا ہے جو سنی انسنی کر دینا یہ سننا بھی اللہ کو سننا اور اس پر اثر لینا اور قبول کرنا ان آنکھوں کا کیا فائدہ جو دنیا بھر کی چیزیں تو دیکھنے والی ہوں لیکن حق کو پہچاننے والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر آپ کے چہرہ انور میں صداقت کو تلاش نہ کر سکتے اس حق کا کیا اس ان آنکھوں کا کیا اس لیے قرآن نے فرمایا وہ جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے جانوروں کو پیدا کیا وہ بطری کے احسن پورا کر رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے انسان کو پورا کیا اس میں یہ ڈنڈی مار رہا اس میں انسان اس میں کوتا ہی کرنے والا تو پھر جانور اس انسان سے بازی لے گئے اس لیے اللہ کی نظر میں ایسا شخص مردہ ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اللہ کو یاد نہیں رکھتا اور جو اللہ کو یاد کرنے والا وہ شخص زندہ ہے میرے بھائیو اللہ نے جو انسان کو کمال عطا فرمایا ہے وہ کس چیز کی وجہ سے وہ کمال اس کی خوراک کی وجہ سے نہیں خوراک میں بھینسا اونٹ دوسرے جانور سے کہیں زیادہ بڑھ جائیں اور اور چیزوں میں بھی نہیں اللہ نے جو کمال عطا فرمایا وہ اسلام اور اس عقل کی وجہ سے جس کی بنیاد پہ اپنے اللہ کو اپنے رب کو اپنے مالک کو پہچان یہ معرفت جانوروں کو حاصل نہیں یہ یہ چیز ان کو حاصل اللہ نے جو انسان کو عقل عطا فرمائی جس کی روشنی میں یہ اپنے نفع اور نقصان والی چیز اگر آپ اگر یہاں یہ سوال پیدا ہو کہ صاحب کہ ہم اپنے عقل کے ذریعے سے اپنی حفاظت کا ساز و سامان کر لیتے تو یہ عقل اللہ نے جانوروں کو بھی عطا فرمائی اپنا دفاع وہ بہت اچھی طرح کرنا جانتے اور اتنا اچھا جانتے ہیں اپنے بچوں کی بھی حفاظت کر لیں ایک مادہ جانور انتہائی کمزور لیکن جب اس پر کوئی اس کے انڈے یا اس کے بچے پر کوئی دشمن حملہ آور ہو وہ شیر کی طرح بلی بھی شیر بن جاتی ہے ایک مرغی بھی ایسا حملہ کرتی ہے کہ سامنے والے کو منہ کی کھانا پڑتا ہے نا جی یہ حفاظت کے اسباب تو اللہ نے ان کو بھی عطا فرمایا بات یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والا کتنا ہے اور یہ اپنی عاقبت ہمیشہ کی زندگی کے نفع نقصان کی کتنی فکر کرنے والا ہے چنانچہ یہاں یہ اس مثال کے ذریعے سے سمجھا تم اللہ کو کثرت سے یاد اگر ہم اپنی زندگی کے اوقات کو تقسیم کریں ہماری زندگی تین قسم کی ہے ایک تو زندگی کے وہ لمحات جو انتہائی قیمتی بے بہاد لمحات یہ وہ لمحات ہیں جو اللہ کی یاد میں اس کی فرما برداری میں گزرے اور اللہ کی یاد دو طرح سے ہوتی ایک زبان کے ذریعے سے جیسے قرآن پاک کی تلاوت ذکر و تسبیح یہ اللہ کی یاد زبان کے ذریعے اور ایک اللہ کی یاد دل کے ذریعے سے اللہ کو یاد رکھنا یہ ہر بندے کے اعتبار سے مختلف اگر تاجر اپنی تجارت کی جگہ میں اللہ کے آکام کو پورا کر رہا ہے یہ ڈنڈی نہیں مارتا یہ ملاوٹ نہیں کرتا یہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا یہ دھوکہ نہیں دے رہا یہ کسی کو ایب والی چیز نہیں بیچ رہا یہ ساری چیزیں اگر یہ دیانت کے ساتھ کر رہا ہے یہ یاد کر یہ اللہ کو یاد رکھے ہوئے یہ دکان پر بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرنے والے کارخانے میں ہے فیکٹری میں ہے زراعت کی جگہ میں ہے مزدوری کی جگہ میں اگر وہ اپنا کام دیانت سے کر رہا ہے اور اس میں راست باز ہے اس میں قول و فیل کا سچا ہے اس میں کوئی نقصان کوئی ڈنڈی نہیں جتنے پیسے یہ اس لے رہا ہے اس کے مطابق یہ اپنا حق بھی ادا کر رہا ہے تو بس یہ شخص اپنی اپنی فیلڈ میں یہ اللہ کو یاد رکھے یہ شخص بھی عبادت گزار ہے یہ یاد اور اگر اس کوئی پرواہ نہیں حلال و حرام کی اس کو کوئی پرواہ نہیں اس چیز کی یہ ناپتول میں کمی کرتا ہے یہ چیزوں کو ایب والی چیزوں کو فروخت کرتا ہے یہ دھوکہ دیتا ہے یہ وقت پہ ادائیگی نہیں کرتا یہ لوگوں کے چکر لگواتا ہے یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہے تو اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ کو یاد کرنا یہ دونوں چیزیں لگ تو زندگی کے وہ لمحات جو اللہ کی یاد میں گزرے یہ سب سے قیمتی لمحات نمبر دو زندگی کے وہ لمحات جو اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے یہ انتہائی خطرناک اور زندگی کے بدترین اوقات لمحات ہیں جس کا کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا وہ اوقات جس میں اللہ کی نافرمانی وہ راتیں جو اللہ کی نافرمانی میں اس نے گزاری وہ گھنٹے جو اس نے اللہ کی نافرمانی میں ایسی محفلوں میں ایسی جگہوں میں گزاری ایسی جگہ جہاں اللہ کی نافرمانی یہ اس کی زندگی کے خطرناک ترین لمحہ پہلے والے شخص کے زندگی کے لمحات پر اللہ کی کرم کی نظر خوشی کی نظر اس پر اللہ کے غضب کی اور غصے کی نظر دونوں کی زندگی میں فرق محسوس تیسرا ہو وہ لمحات نہ تو یاد الہی میں بسر ہو رہے ہیں نہ اللہ کی نافرمانی میں جیسے انسان کی زندگی کے فضولیات میں گزرنے والے فارغ بیٹھا ہو ادھر ادھر کے یہ انتہا یہ انسان کی زندگی کے جو لمحات گزر رہے ہیں یہ کل قیامت کے دن اس کے لیے بڑی حسرت اور افسوس کا ذریعہ بن کہ یہ ان اوقات کو بڑا قیمتی بنا سکتا تھا لیکن اس نے اللہ ان اوقات کو قیمتی نہ بنایا اس نے فضولیات میں اپنے اوقات آج ہم اپنے اگر غور و فکر کریں محاسبہ کریں اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے اوقات میں سے اکثر ہمارے اوقات وہ اللہ کی یاد کے بغیر فضولیات میں بغیر کسی مقصد کے گز صاحب اگر ہماری گاڑی میں اگر فیول پیٹرول بھرا ہوا ہے ٹینکی میں لیکن اپنی گاڑی کو اگر آن چھوڑ کر گھر چلے جائیں ساری رات کھڑی رہے اور سارا کا سارا وہ ایندھن ضائع ہو جائے تو اس کو کیا عقل مندی کہیں اگرچہ اتنے پیسوں کے بعد میں بھی ڈلوا سکتے ہو لیکن کوئی بھی اس شخص اس کو عقل مند نہیں کہے گا اس کو لاپرواہ اس کو اپنی اپ, اپنے اوپر حملہ کرنے والا اس کو نادان جو کچھ بھی کہا جائے اسی طرح ہماری یہ قیمتی اوقات اللہ کی یاد کے بغیر اگر اسی طرح جلتے رہے اور ختم ہو گئے یہ ایندھن کی طرح یہ ختم ہو جائے گا اور ایک موقع ایسا آئے گا جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگی ہم ان اوقات کو واپس لا کے کبھی بھی اس کو قدر و قیمت والا نہیں بنا سکتے اس لیے عقل مند ہے انسان جس نے اپنی زندگی کو پہچانا تو پہلی قسم کا شخص بڑے مزے میں دوسری قسم کا شخص ہر وقت خطرے میں اللہ کے غصے کی نظر اور درمیان والا شخص یہ شخص بھی بڑا حسرت اور افسوس اور اپنے نقصان اللہ کی یاد تو ایسی چیز ہے قرآن نے عجیب بات فرمائی ولا تکون ہوں تم ایسے نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو بلا دو اللہ بھولے ہوئے اللہ یاد ہی نہیں یہ جو انسان گڑبڑ کر رہے یہ جو ظلم و ستم کا بازار گرم جو دوسروں کے مال مال یتیم مال غریب مال میراث یہ سب کچھ ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا پیسے یہ کیوں اللہ یاد نہیں اس کو نہ ہو جاؤ اس ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اللہ ایسا بنا دیں گے کہ تم اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو تمہیں اپنی بھی خبر نہیں رہے گی انسان اپنا بھی ہوش مند اس وقت ہوگا جب اللہ کی یاد میں زندگی بسر کر رہا جس جو شخص یاد الہی میں اپنی زندگی بسر کرتا اس کی زندگی بڑی چین و سکون والی ہو اس کو اللہ بیماریوں سے محفوظ کرتا اس کو ڈپریشن سے بلڈ پریشر سے ساری بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ اس کو محفوظ کر اس کو سکون کی نیند آتی اور جو اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کرنے والا وہ بڑی بڑی اس کا دل ہر وقت بے کلی بے چینی کے عالم میں ہوتا اب تو بڑھاپے کو چھوڑیے بڑھاپے میں تو بہت سارے انسان بہت سارے حضرات کو نیند نہیں آتی امراض کی وجہ سے اس کو سانس کی بیماری ہے وہ انہیلر استعمال کرتا ہے دما ہے کھانسی ہے جوڑوں میں درد ہے کمر میں درد ہے شوگر ہے بی پی بہت سارے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے نیند نہیں اب جوانوں کے مسئلے بھی اسی طرح ہوتے ہیں یہ جوان اگر انہوں نے جوانی اللہ کی اطاعت میں صرف نہ کی اور یہ نہ آئے سیدھے راستے کی طرف جس طرف ہماری ایک نائنٹی نائن پرسینٹ میں یہ بہت بہت حوصلے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر سو فیصد بھی کہہ دوں تو تب بھی اس میں کوئی موبائل کا سو فیصد نسل جس راستے پہ چل رہی یہ ان کا مستقبل ان کا بڑھاپا بڑی اذیتوں اور کربناک بنا ان کی نیندیں کس وجہ سے اڑی ہوئی ان کے پاس موبائل ہیں ان کے پاس موبائل ہے ان کے پاس نیٹ ہے ان کے پاس فیس بک ہے یہ اپنی راتیں ناجائز رابطوں میں صرف کرتے ہیں ان کی راتیں معاف کیجیے گا ناجائز معاشقوں میں گزرتی ان کے ناجائز رابطے تعلقات بڑھانے میں شیاطین نے گھیر رکھا اور ہر وقت عذاب کے کھونٹے ان کے دماغوں پہ برس رہے ہر وقت پریشانی اور ٹینشن رات کو سوئیں گے نہیں اگلے دن پڑھیں گے نہیں رات کو سوئیں گے جو رات کو دس بجے سویا ہوگا اور وہ نیند آٹھ گھنٹے کی پورا کر کے اٹھے گا وہ اپنی تعلیم میں بھی آگے جائے گا اس کا دماغ فریش ہوگا اور جو رات کو دو ڈھائی بجے تک تین بجے تک ان چیزوں میں مبتلا رہا وہ اگلے دن کیا پڑے گا خاک پڑ سک اس کا دماغ خشکی کی طرف جا رہا اس کا سب کچھ اس کے جوہر حیات اس کا ضائع ہوتا جا اس کی یہ ان چیزوں کی وجہ ان جوانوں ان بڑے حضرات کے ان حضرات کا یہ عالم ہے نیندیں اڑ گئی گولیاں کھاتے ہیں موبائل بند اور جو جوانی جن کے اس حال میں گزر گئی ان کا حال کیا ہوگا اس لیے ہم اپنی نسل نو کی حفاظت میں نے سو فیصد ننانوے اس لیے کہہ دیا بڑے دل سے ورنہ سو اس لیے کہ ہم اپنے محلے کے اپنے سو اپنے علاقے کے بچوں کو اگر جمع کریں ان ہزار میں سے اگر ہزار میں سے دیکھ لو مسجد میں کتنے آتے ہیں اور کتنے رکھنے ہیں بہت کم ہیں جو مسجد کی طرف آتے ہیں بہت کم ہیں جو قرآن کی طرف اور بڑی سے پوری نسل جو ہے وہ کس طرف کن راستوں کی طرف جائے یہ قرآن نے جو فرمایا نا جی اپنی اللہ کا کثرت سے ذکر کرو زندگی کے اوقات کو قیمتی بنانے کا ہمیں درس دی حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت مولانا شف علی تھانوی کے خلیفہ پہلے ڈپٹی کلکٹر تھے انگریز کے زمانے بعد میں اتنے بڑے اللہ والے ہوئے کہ بڑے بڑے علماء ان کے سامنے ذانو ادب طے کرتے تھے ان سے اللہ کا نام سیکھتے بڑے بڑے میں ان کا نام لوں جو ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اتنے بڑے بڑے ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے ان سے اللہ کی مارفت سیکھ خواجہ صاحب نے بڑی خوبصورت فرمائی بات فرمائی فرماتے ہیں میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو میری زندگی کے بارے میں سوال کر رہے ہو یہ آپ کی لائف کیسی میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو نہ پیری نہ تفلی نہ اس میں جوانی نہ پیری نہ تفلی نہ اس میں جوانی وہ چند ساتیں جو یاد دل بر میں گزری وہی ہے وہی ہے اصل زندگانی بس اصل زندگی جو قیامت کے دن کاؤنٹ ہوگی یہ وہی ہوگی جو اللہ کی یاد میں گزری باقی ساری زندگی ہماری وہ اس لیے کسی ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا آپ کی زندگی کے آپ کی عمر کتنی عمر ان کی اسی سال کے برس تھی لیکن انہوں نے کہا جی میری عمر تو دو ڈھائی سال کے قریب دو ڈھائی سال فرمان لگے ہاں بس اگر میں اپنی زندگی کا حساب لوں جو میں نے غفلت میں دن رات گزار دیے وہ تو سب ضائع کر دیے بس جتنا میں نے حساب لگایا اللہ کی یاد میں میرے لمحات گزرے بس وہی میری زندگی ہے باقی میری زندگی نہیں یہ زندگی کو پہچاننے والے حضرت اس لیے دیکھیے جی قرآن پاک کا کیا خوبصورت انداز ہے اے ایمان والو تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو وسبحوه اور اس کی تسبیح بیان کرو پاکی بیان کرو بکر تن و اصیلا بکرا کہتے صبح سویرے وہ اصیلن اور شام صبح بھی شام بھی اللہ کی پاکی بیان کرو پاکی اللہ ہر عیب سے پاک ذات ہے ہر کمال سے متصف ذات یہ سبحان اللہ کہنا سبحان اللہ و بھی ہی کہنا یہ اللہ کی پاکی بیان کرنا جو بھی کلمات سبحان اللہ الحمد اس کے یہ سب اللہ کی تسبیح میں داخل صبح و شام اللہ کی تسبیح کم از کم اللہ کے اس حکم کے مطابق صبح و شام کے معمولات میں ایک ایک تسبیح تو شامل کر لیں گے سبحان اللہ ہمدی سبحان اللہ دیکھو جی ہلکا سا کلمہ ہے لیکن قیامت کے دن میزان عمل میں بڑا وزنی کلمہ سبحان اللہ ہمدی سبحان اللہ عظیم تو فرمایا تم کثرت سے اللہ کو یاد قرآن پاک کے دو لفظ بڑے عجیب ہیں اور حکیم الامت مولانا شف علی تھان بڑی خوبصورت دو لفظوں میں تفسیر کی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں اللہ حضرت نے بیچ میں تفسیر میں لکھا بیان القرآن میں تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ذریعے میں تمہیں یاد کروں گا عنایت کے ذریعے دیکھا جی اللہ کا یاد کرنا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہمارا نام لیں گے نام لیتے نہیں اللہ کا یاد کرنا اپنی عنایتوں کے دروازے کھولنا تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ذریعے میں تمہیں یاد کروں گا عنایت کے ذریعے یہ ہے جی اللہ سہان و تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچنے کی وہ سب بکرتوں اسیلا اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان ابھی آیات ذکر سے متعلق باقی ہیں میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں انشاءاللہ اس کی تکمیل آئندہ درس میں کریں گے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی زبان کو اپنی یاد الہی میں تر رکھنے کی توفیق عطا فرمان اس سے کوئی انرجی ختم نہیں ہوگی نہ انسان کمزور ہوگا بلکہ انسان اور زیادہ طاقتور ہو جائے جب اس کے دل و دماغ سے فکریں خوف ڈپریشن یہ سارے امراض جب اس ختم ہو جائیں گے اس کا دل اور طاقتور اللہ کی یاد اور اس کے تعلق سے ظاہری باطنی صحت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق کی عمل نصیب فرما اللہ صلی علی سید مولانا محمد وعلى سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللهم اجعلنا شاکرین لنعمتك مسنین بها قابلیها واتمها علينا اللهم اجعلني اعظم شکرک واكثر ذکرک واتبع نصیحتک وہ احفظ وسیعت اے اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والوں کی صف میں شامل فرما دی اے اللہ ہمیں شکر گزار بندوں کی صف میں شامل فرما یا اللہ آپ کے احکامات آپ کی ہدایات کا خیال رکھنے والوں کی صف میں شامل فرما دے یا اللہ غفلت کی زندگی سے اور دل کی سختی سے ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ بک القسوتی القسوت والغفلہ یا اللہ دل کی سختی سے اور دل کی غفلت سے ہمیں محفوظ فرما و صلی اللہ تعالی علا نبی نا و حبیبینا و مولانا محمد والا